اور زمے میں اتراتا نہ چل بے شک ہرگز میں نہ چیر ڈالے گا اور ہرگز بلند میں پہاڑوں کو نہ پہنچی گا